اچھا جناب ایک گزارش تھی حکم کہ جناب منتق ہو حکم کرو مسئلہ ایک منطق ایک درپیش منتق کا مسئلہ حکم کرو نا بولو گے تو لگے گا

السعید احب لی من خالد اور السعید احب الی من خالد جی. ان دونوں کی فرق مانوی فرق کی ہونا ہے اور وجہ فرق کی بن دی اے تو دونوں لکھ کے ذرا من سینڈ کر دو لکھ لو جناب میں کہ لکھ کے من سینڈ کر دو اصلا میں مطلب کی تھی ماسے سے پروگرام دے بیٹھا اچھا ویسے میں پینسل نہیں رکھو اچھا پیغام کر دی دونوں فون اس ہاں جی سینڈ کر دیں چلو ٹھیک مہربانی ہاں۔